حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلانے والا کسی گمراہی کی طرف بلائے پھر اس کی پیروی کی جائے تو اسے ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی اور ان کے اپنے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس بلانے والے نے ہدایت کی طرف بلایا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اسے بھی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو پانچ